عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی کہا کہ مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن زید انصاری نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رو ہو کر چادر مبارک پلٹی ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور اس سے پہلے باب الدعا فی الاستسقاء میں جن کا ذکر گزرا وہ عبداللہ بن زید ہیں کوفہ کے رہنے والے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس